ابو مسلم خولانی سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے ایک پیارے امانت دار شخص نے حدیث بیان کی وہ ایسا ہے کہ مجھے پیارا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ میرے نزدیک امانت دار بھی ہے یعنی حضرت بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہم نو آٹھ یا سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے اور ہم نے ابھی نئی نئی بیعت کی تھی تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے ہم ہم نے عرض کی اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم آپ سے بیعت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار ہم ایک بار آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب کس بات پر آپ سے بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور پانچ نمازوں پر اور اس بات پر کہ اطاعت کرو گے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے اس کے بعد میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین